عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے لعان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر آپ نے جدائی کر دی دونوں میں اور بچے کا نصب ماں سے لگا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو باون